سید عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ پر پکی ہوئی چیز کو کھانے سے وضو کیا کرو حدیث نمبر آٹھ سو چار مسند احمد